الحب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن لیے پھرتی ہے سر پر اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی